السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا تیسواں لیکچر آپ کی خدمت میں مجاہد شاہی لے کر حاضر ہے گزشتہ لیکچر میں ہم نے لیسز کے حوالے سے آئی ایس سیونٹین کے حوالے سے present value I R R کے بارے میں بات چیت کی تھی اور پھر ایک ایگزامپل ورک آؤٹ کیا تھا آپ کے ساتھ جو کہ لیس میں جو ٹرمز تھیں ان سے آپ کو دکھایا تھا کہ جو ان کی کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس ایگزامپل کے اندر ہم نے پیمنٹ جو تھی انسٹالمنٹ کی وہ اریئرز میں یعنی سال ختم ہو جانے کے بعد جو ہے یا سال ختم ہونے پر ہم نے انسٹالمنٹ کی پیمنٹ اس پرٹیکولر ایگزامپل میں شامل کی تھی ایک چیز جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں یا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اینوئل انسٹالمنٹس جو ہیں یہ ہم ان ایگزامپلس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جبکہ ایکچولی پریکٹیکل لائف کے اندر انسٹالمنٹس عام طور پہ منتھلی پے کی جاتی ہیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے جب آپ لیسنگ کر رہے ہوں تو ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں کسی بھی لیس کے بارے میں یا لیسنگ کمپنی سے لیس کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کرنا ان کو سیٹل کروانا یہ لیسور کا بھی اور لسی کا بھی کام ہے لیس اور ظاہر ہے کہ اپنے لیے most favourable terms and conditions چاہے گا وہ افیکٹو ریٹ یا ریٹ آف انٹرسٹ یا ریٹ آف جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے یا فائنینشیل چارجز کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کو وہ بہتر کرنے کا کوشش کرے گا جبکہ لیسی کی کوشش یہ ہونی ہے کہ ریٹ میں بھی کمی ہو انسٹالمنٹس کے اماؤنٹس جو ہیں اس میں بھی بہتری اس کے پوائنٹ آف ویو سے آئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں علاوہ اس کے کہ ہم نے in the first instance lease کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا یا ہم نے بینک سے لون لینا ہے یا ہم نے اپنے پاس سے کیش سے ادائیگی کر کے ایسٹ خریدنا ہے تو یہ انویسٹمنٹ ڈسیشنس ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں لیس کے حوالے سے ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ ضرور نیگوسیٹ کیجیے اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو ایک ایگزامپل کریں گے جس میں کہ اب انسٹالمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں دی جاتی ہے یا دی جائے گی یعنی سال کے شروع میں نہ کہ سال کے آخر میں اس کے ساتھ ہی چند ایک ریکوائرمنٹس ہیں کہ لیز کی policy notes to the accounts کے اندر کس طریقے سے جو ہے اس کو شو کرنا ہے اور اسی سے متعلق کچھ اور چیزیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور جب یہ ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو نان کرنٹ ایسٹس کے حوالے سے ہم نے بیلنس شیٹ پہ ایک میجر کلاسیفیکیشن کو اور کمپلیٹ کر لیا ہوگا اس کے بعد ہم آئی ایس تھرٹی سیون کی طرف جائیں گے لیکن اس کا ذکر جب لیکچر کے دوران آپ سے کیا جائے گا اور وقت آنے پہ تو آئیے آج کا لیکچر اب شروع کرتے ہیں اور اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا انٹروڈکشن کے اندر آپ سے یہ بات کہی کہ جو پچھلے لیکچر میں اگزامپل کیا گیا تھا اس ایگزامپل کے اندر جو انسٹالمنٹس تھیں وہ ہر سال کے آخر میں ادا کی جا رہی تھیں لیکن اب جو ہم ایگزامپل کریں گے اس میں لیس رینٹل کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہم سال کے شروع میں ادا کریں گے اگر سال کے شروع میں ہم ادائیگی انسٹالمنٹ کی کر رہے ہیں تو کیا مختلف سچویشن ہوگی چیز یہ ہے کہ جی یہ جو پہلی انسٹالمنٹ ہوگی یہ آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں کہ ابھی فائنینسنگ جو ہے وہ لیسنگ کمپنی نے جو آپ ایسٹ لے رہے ہیں اس کی نہیں کی تو پہلی انسٹالمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ پوری کی پوری جو فائنینسنگ لیسنگ کمپنی کر رہی ہے اس کے اگینسٹ آف سیٹ ہوگی یعنی اس میں فائنینشیل چارجز کا کوئی انصر شامل نہیں ہوگا اب یہ بات تو ہمیں شاید اس وقت ہی کلیئر ہوگی کہ جب ہم ایک لیس ری پیمنٹ شیڈیول جو ہے وہ بناتے ہیں جس میں کہ رینٹل پیمنٹ ایڈوانس میں جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے آئی آر آر کو ریکیلکولیٹ کیا کس لحاظ سے کہ اب آپ نے تین مزید انسٹالمنٹس دینی ہیں اور جو لیس فرس کا اماؤنٹ ہے وہ ان تین پہ آپ نے ایمورٹائز کرنا ہے تو ری پیمنٹ شیڈیول جو ہے ہمارا وہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسے اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے ان کی بات کر لیں فیئر ویلیو یا کاسٹ جو ہے ایسٹ کی وہ وہی ہے جو پچھلے ایگزامپل یا پچھلے لیکچر میں جو ایگزامپل تھا اس میں تھی یعنی سات لاکھ اکہتر ہزار روپیہ لیس کا پیریڈ جو ہے وہ بھی چار سال ہی ہے اور انسٹالمنٹس بھی چار ہی ہیں ہر انسٹالمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں دی جائے گی یعنی سال کے شروع ہونے پر سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپے ہے انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو اور پندرہ روپے ہے اگر آپ پچھلے لیکچر کے اگزامپل میں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ جی انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپے تھا یہاں پہ ایک لاکھ تہتر ہزار اور نو سو پندرہ روپے ہے اب جو پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے سات لاکھ اکہتر ہزار میں سے اگر آپ سیکیورٹی ڈپازٹ مائنس کر دیں تو پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے کی فائنینسنگ ہو رہی ہے یہ جو پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے والی بات ہے یہ کچھ ایسے ہے کہ سیکورٹی ڈپازٹ نے تو ایونچلی جا کے جو ریزیجل ویلو ہے ایسٹ کا اس کے اگینسٹ ہی ایڈجسٹ ہونا ہے لیکن کیلکولیشن پرپسز کے لیے جو ہے وہ سیکورٹی ڈپازٹ کو مائنس کر دیا جاتا ہے ٹوٹل کاسٹ یا فیئر ویلو میں سے اور یوں پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ اس ایگزامپل کے اندر پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے بن گیا اب calculation of I R R پہلے ذرا اس پہ غور کر لیں ہم سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو پریویس ایگزامپل تھا یا پچھلے لیکچر میں جو ایگزامپل تھا اس میں ٹوٹل ویلیو جو تھا وہ سات لاکھ اکہتر ہزار ہی تھا اس میں سے ہم نے سیکورٹی ڈپازٹ کو ایڈجسٹ کیا تو پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے ہمارے پاس فائنینسنگ ہو گئی جو کہ چار سال میں ہم نے اریئرز میں انسٹالمنٹ دیتے ہوئے دو دو لاکھ روپے کی ہم نے وہ پیسے کی ادائیگی کر دی اب یہ دو لاکھ میں فائنانس چارجز بھی شامل تھے اور پرنسپل کی واپسی بھی شامل تھی اب جو موجودہ ایگزامپل ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ یا فائنانس چارج ریٹ جو ہے یا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ پندرہ پرسینٹ ہی ہے پرنسپل کا اماؤنٹ وہی ہے جو پچھلے ایگزامپل میں تھا یعنی سات لاکھ اکہتر ہزار روپے دو لاکھ روپے ہم نے سیکیورٹی ڈپوزٹ دیا یا لیز کی منی بھی اس کو کہتے ہیں وہ دیا اور اس کے بعد جو پہلی انسٹالمنٹ تھی ایک لاکھ تہتر ہزار اور نو سو پندرہ روپے کی وہ بھی ایڈوانس میں جمع کرا دی تو اب دو لاکھ اور ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ تین لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ روپے جو ہے وہ آپ مائنس کر رہے ہیں سات لاکھ اکہتر ہزار روپے میں سے اور پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ جو رہ گیا وہ تین لاکھ ستانوے ہزار پچاسی روپے رہ گیا یہ تین لاکھ ستانوے ہزار پچاسی روپے جو ہیں اب ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ کے حساب سے اگلے تین سال میں تین انسٹالمنٹس کے ذریعے ادا ہوں گے اور یوں لائبلٹی کلیئر ہوگی اور ایسٹ آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ اب ری پیمنٹ شیڈیول کی طرف ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کیا چینج آئے گی ری پیمنٹ شیڈیول وہی lease rental financial charges principal outstanding principal اور پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ یعنی لیس رینٹل کو بریک اپ کر رہے ہیں فائنانس چارج اور پرنسپل کے اندر اور جو فائنینسنگ کروائی تھی وہ پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ اس میں سے جو جو پرنسپل جیسے جیسے واپس ہوتا جائے گا وہ پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ ریڈیوس ہوتا جائے گا تو پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے ہمارے جو پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے ہے اب چونکہ پہلے سال کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہم ایڈوانس میں دے رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چونکہ یہ لیس شروع ہونے سے پہلے دی جا رہی اماؤنٹ اس لیے ابھی انٹرسٹ چارج جو ہے یا فائنانس چارج جو ہے وہ اس پہ کوئی اس فائنانسنگ کے اوپر کیونکہ فائنانسنگ تو ابھی شروع نہیں ہوئی کہ آپ نے پہلی انسٹالمنٹ ان کے حوالے کر دی کس کے حوالے لیسنگ کمپنی کے حوالے لیس اور کے حوالے اس لیے جو پہلی انسٹالمنٹ ہے یا ایڈوانس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ روپے جو ہیں وہ پورے کے پورے پرنسپل کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہوں گے اس میں فائنانس چارجز کا کوئی انصر شامل نہیں ہے اور یوں پانچ لاکھ اکہتر ہزار کی فگر ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ سے کم ہو کر تین لاکھ ستانوے ہزار اور پچاسی روپے رہ جائے گی اب دوسرے سال کے شروع میں آپ دوسری انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ روپے کی اس میں اب دیکھنا ہے کہ فائنانس چارج کتنا ہے اور پرنسپل کتنا ہے تین لاکھ ستانوے ہزار پچاسی روپے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر اگر ہم پندرہ فیصد کے حساب سے کیلکولیشن کریں تو ہمارے پاس فگر آئے گی فائنانس چارجز کی انسٹھ ہزار پانچ سو اور تریسٹھ روپے یہ مائنس کریں گے منہا کریں گے ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ روپے میں سے اور بکیا فگر جو ہے ایک لاکھ چودہ ہزار تین سو باون روپے کی وہ پرنسپل کے اگینسٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی یوں ہمارا پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ تین لاکھ ستانوے ہزار پچاسی روپے سے کم ہو کر دو لاکھ بیاسی ہزار اور سات سو تینتیس روپے رہ گیا اسی طریقے سے جب تیسری انسٹالمنٹ جائے گی سال کے شروع میں ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو پندرہ کی اس کا پھر بریک اپ ہمیں نکالنا ہے کہ فائنانس چارج کتنا شامل ہے پرنسپل کتنا ہے دو لاکھ بیاسی ہزار سات سو تینتیس جو پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے ایک سال کا فائنانس چارج آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آتا ہے بیالیس ہزار چار سو دس روپے اور پرنسپل باقی رہ گیا ایک لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو پانچ روپے اور یوں پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ مزید کم ہو گیا ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو اٹھائیس روپے جو کہ آخری انسٹالمنٹ جو چوتھی انسٹالمنٹ ہے اس سے برابر ہو جائے گا اس میں فائنانس چارجز ہیں بائیس ہزار چھ سو اور ستاسی روپے کے اور پرنسپل کا ری پیمنٹ ہے ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو اور اٹھائیس روپے تو یوں پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ نل ہو گیا جو لیس رینٹل ہم نے دینے تھے وہ تمام کے تمام دے دیے گئے فنانس چارج ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو ساٹھ روپے واپس کیے پرنسپل جو لیا تھا پانچ لاکھ اکہتر ہزار روپے وہ واپس کر دیا گیا دونوں فگرز ملا کر کے چھ لاکھ پچانوے ہزار چھ سو ساٹھ روپے ہو گیا اور جو ریزیجل ویلیو ہے ایسٹ کا دو لاکھ روپے کیونکہ خریدا گیا تھا سات لاکھ اکہتر ہزار میں ری پیمنٹ ہو گئی پانچ لاکھ اکہتر ہزار دو لاکھ روپیہ بچا وہ دو لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کے لیس کی منی یا سیکیورٹی ڈپازٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے اور ایسٹ آپ کے نام ٹرانسفر ہو گیا اب اسی کوشچن کو یا یہی اسی ایگزامپل کو اور یہ جو ری پیمنٹ شیڈیول ہم نے ورک آؤٹ کیا اس کو آپ کمپیئر کریں جو گزشتہ لیکچر کے اندر ایگزامپل تھا تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوا ارلی ری پیمنٹ کا یا ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے کا اب ایڈوانس میں پیمنٹ کرنا یا اریئر میں پیمنٹ کرنا یہ آپ کی کوشش ہے کہ جی اریئر میں ہو جائے لیکن اریئر پہ اگر کریں گے تو آپ کے فائنانس کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر آپ ایڈوانس میں کریں گے تو فائنانس کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیش فلو کی پوزیشن جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر سکیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جس وقت فائنانس ڈسیشن کر رہا ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن کر رہی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں اس وقت ذہن میں رکھی جاتی ہیں اب اس ایگزامپل کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ جی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو پالیسی کے حوالے سے اور لیسز کے حوالے سے جو تفصیل دینا ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو کچھ اب میں کہوں گا یا آپ کو سلائیڈ پہ نظر آئے گا یہ صرف ایک سیمپل ہے of what the policy notes could be like یا پالیسی کی ڈسکرپشن جو آپ کو دینا ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے اندر اور دوسری انفارمیشن جو لیس کے حوالے سے آپ کو دینا لازم ہے وہ کیا ہے انفارمیشن تو جتنی آپ دے سکتے ہیں پڑھنے والے کے لیے وہ آپ کو دینی چاہیے کم از کم انفارمیشن وہ ہے جو اب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے زیادہ اگر آپ انفارمیشن جو کہ ریلیونٹ انفارمیشن ہو جو کہ کسی کے کام آ سکے وہ انفارمیشن جو ہے وہ دینے کا فائدہ ہوتا ہے تو زیادہ پہ کوئی بندش نہیں کم از کم کی بہرحال ریکوائرمنٹ ہے پالیسی کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے آپ کہیں گے Leased assets held under finance lease are stated at cost less accumulated depreciation at the rates and basis applicable to company-owned assets. The outstanding obligations under the lease less finance charges allocated to future period is shown as liability. The financial charges are calculated at the interest rates in in the and are charged to the profit and loss account اب یہ آپ کی ایک میجر پالیسی آ گئی لیسڈ ایسٹس کے حوالے سے اور اس کا بیان آپ کر رہے ہیں کہ وہ تمام لیسڈ ایسٹس جو آپ نے فائنانس لیز کے تحت لیے ہوئے ہیں ان کو آپ کاسٹ یا فیئر ویلو پہ اسٹیٹ کر رہے ہیں مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسن کے جو کہ انہی ریٹس پہ کیلکولیٹ کی گئی ہے جو اپلائی کرتے ہیں کمپنی کے خود خریدے ہوئے ایسٹس اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس لیس کے حوالے سے آؤٹ اسٹینڈنگ آبلیگیشنس ہیں یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی جو ہے اس لائبلٹی کے اندر فائنانس چارجز کا انصر شامل نہیں ہے اور یہ اس کے بغیر دکھائی گئی ہیں فائنینشل چارجز جو ہیں ان کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے انٹرسٹ ریٹ امپلسٹ کے حوالے سے کی جاتی ہے جو لیز کے اندر شامل ہے انسٹالمنٹ کے اندر شامل ہے اور یہ فائنانس چارجز یوں علیحدہ کیلکولیٹ کر لینے کے بعد ان کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو چارج کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا پہلا پالیسی نوٹ ہے کہ جی آپ نے لیسز کی اکاؤنٹنگ کیسے کی اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں اور جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے ان میں کس طریقے سے ان کی ریفلیکشن کی جا رہی ہے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایسٹ ہے تو اس کی ریپیئر اور مینٹیننس بھی ہونی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک نوٹ دینا ہے پالیسی نوٹ ہے کہ repairs and maintenance are charged to revenue material renewals and improvements are capitalised یعنی جو ایک نارمل ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے وہ تو ہم چارج آف کر رہے ہیں ریونیو کے اگینسٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر یا انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر لیکن اگر کچھ ایسی امپروومنٹس ہیں اس ایسٹ کے اندر جو اس کی اکنامک لائف کو انہانس کر رہی ہیں جو اس کے پرفارمنس کو امپروو کر رہی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہم کیپٹلائز کرتے ہیں اور ایسی چینجز کا یا ایسی ریپیئرز کا جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ مٹیریل ہے مٹیریل سے مطلب یہ ہے کہ سگنیفیکنٹ ہے سگنیفیکنٹ کس کانٹیکسٹ میں جو ایسٹ کی کاسٹ ہے جو اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے اگر ایک فلٹر ریپلیس ہوتا ہے تو filter is part of the normal repair and maintenance لیکن اگر کوئی پارٹ ایسا ریپلیس ہو رہا ہے کہ جس کے بغیر وہ ایسٹ شاید چل نہ سکے تو پھر وہ ایک مٹیریل چیز بن جاتی ہے بھلے اس کی قیمت کیا ہو اور فائنلی یہ پالیسی نوٹ بھی آنا ہے کہ gain and loss on disposal of fixed assets are recognised in the profit and loss account یعنی فکسڈ ایسٹس کے ڈسپوزل پہ جو نفع یا نقصان ہوتا ہے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو کرتے ہیں کئی ایسٹس جو فائنانس لیز کے تحت لیے گئے اور پھر آپ کے فکسڈ ایسٹس میں ٹرانسفر ہوئے ان کے حوالے سے یہ فی الوقت بات کی جا رہی ہے یہ ہوئی بات پالیسی کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں ڈسکلوجر کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ ڈسکلوجر جو ہے یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ the average rate of interest used as the discounting factor that is rate implicit in the lease is اتنے پرسنٹ سے لے کر کے اتنے پرسنٹ تک اور ساتھ پچھلے سال کا کمپیرٹیو جو رینج ہے اچھا اب یہ رینج کا کیا مطلب ہے یا یہ ہم 14.73 point percent to fifteen percent اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے پاس مختلف قسم کی لیسز ہیں مختلف لیسز ہیں ایک لیس نہیں ہے یا ایک آئٹم لیس پہ نہیں لیا ہوا آپ نے مختلف آئٹمس مختلف لیس اگریمنٹس کے تحت لیے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ لیس اگریمنٹ کیے گئے اس وقت جو ریٹ تھا امپلسٹ ریٹ تھا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر تھا وہ مختلف تھا سال کے شروع میں ہو سکتا ہے وہ مختلف تھا سال کے آخر کے قریب وہ کچھ چینج ہو گیا تو اس لیے بجائے یہ لکھنے کے کہ جی ایک لیس ہم نے جو ہے وہ چودہ پرسینٹ پہ کی دوسری ساڑھے چودہ پہ کی تیسری پندرہ پہ کی چوتھی ایسے کی آپ وہ رینج بتا رہے ہیں کہ جناب چودہ اشاریہ سات تین فیصد سے لے کر کے اور میکسیمم جو ریٹ ہے وہ آپ پوری رینج جو ہے وہ آپ اس طریقے سے آپ لکھ دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ریٹ جو ہے یہ اینوئل ریٹ ہے یا پر اینم ریٹ ہے lease agreements have the option for purchase of the asset at the end of the lease period اب یہ ایک ٹرم ہے جو بھی ٹرم ہے پرچیز آف دی ایسٹ کے حوالے سے اس کے یعنی لیس ختم ہو جانے کے بعد وہ ایسٹ کیا ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے کیا ہمارے پاس یہ آپشن ہے یا نہیں ہے اس کے بابت آپ جو بھی لیس اگریمنٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے there are no financial restrictions in the lease agreement یعنی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے آپ پہ کہ آپ اس ایسٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں فائنینشلی یا ادروائز تو یہ ڈسکلوجر کی بات جو ہے وہ ہم نے کی یہ تمام پالیسی نوٹس یہ ڈسکلوجر یہ آپ کو نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ منیمم لیز پیمنٹس کی ورکنگ جو موومنٹ ہوئی ہے سال کے دوران اس کی ورکنگ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شو کرنا پڑتی ہیں اس کے ساتھ اب ہم نے لیسز کے حوالے سے اپنی گفتگو کمپلیٹ کر لی ہے اور نان کرنٹ جو لائبلٹیز تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اپنا موضوع گفتگو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور کرنٹ لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز جو کہ ایک اور میجر کلاسفیکیشن ہے بیلنس شیٹ کے اوپر ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس سب سے پہلے تو ہم fourth schedule part two of the companies ordinance nineteen eighty four کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں کلوز نائن اے ہے current liabilities and provisions shall so far as they are appropriate to the company's business be classified under the following sub heads تو یہ جو نائن اے ہے کلوز اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرنٹ لائبلٹیز اور پروویژنز جو ہیں جن کا تعلق کمپنی کی بزنس سے ساتھ ہے ان کو ہم مندرجہ ذیل ہیڈز میں کلاسیفائی کرتے ہیں وہ ہیڈز کیا ہیں نمبر ایک trade and other payables so پہلا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ٹریڈ اینڈ ادر پیبلس ہے اس کو اس کی فردر سب کلاسفکیشن ہے اس سب کلاسفکیشن میں سب سے پہلے تو ہیں کریڈیٹرس اور کریڈیٹرس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے جن سے ہم نے مال ادھار پہ خریدا ہوا ہے اور جن کو ہم نے پیمنٹ کرنا ہے نمبر دو جو ہے وہ ہے مرابہ مرابہ ٹرانزیکشنز ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے گڈز کی فائنینسنگ جو کی جاتی ہے اور جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ایک مرابہ ارینجمنٹ کہلاتا ہے تو دوسرا سب ہیڈ جو ہے سب کلاسیفیکیشن جو ہے وہ مرابہ کی ہے تیسری کلاسیفیکیشن جو ہے سب کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اکروڈ لائبلٹیز کی ہے چوتھی ہے جو ایڈوانس پیمنٹس ہمیں کسی نے دی ہیں کسی کسٹمر نے دی ہیں یا کسی سے بھی ہم نے وصول کیے ہیں اور اس ایڈوانس پیمنٹ کے اگینسٹ ہمیں یا تو انہیں گڈز دینے ہیں مال دینا ہے آئندہ پیریڈ کے اندر یا کوئی کام کر کے دینا ہے اس کے بعد پانچویں جو ہے وہ ہے payable to employee retirement benefit funds یعنی وہ کانٹریبیوشن جو کہ سال کے آخری دن یا جس دن بیلنس شیٹ بن رہی ہے اس دن آپ نے امپلائی ریٹائرمنٹ بینیفٹ فنڈز چاہے وہ پروویڈنٹ فنڈ ہیں چاہے وہ پینشن فنڈ ہیں چاہے وہ گریجویٹی ہے یا جو کوئی بھی اس قسم کے ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ فنڈز ہیں ان میں جو آپ نے ادائیگی کرنی ہے وہ ادائیگی جو ان پیڈ رہ گئی ہے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ پر وہ آپ شو کریں گے تو یہ آپ کی پانچویں سب کلاسیفیکیشن تھی چھٹی سب کلاسفکیشن ہے unpaid and unclaimed dividend balance sheet date پہ جو ریکمینڈیڈ ڈویڈنڈ ہے جو اپروو کیا شیئر ہولڈرز نے اپنی اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر وہ ظاہر ہے کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ تو پے نہیں ہوا کیونکہ وہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ جس دن بنی ہے تیس جون کو بنی ہے تو تیس جون کو ہی اے جی ایم یا اینوئل جنرل میٹنگ نہیں ہوئی بلکہ اس سے چار مہینے کے بعد یا چار مہینے کے اندر جو ہے آڈٹ ہو جانے کے بعد اکاؤنٹس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول کے بعد اینوئل جنرل میٹنگ ہوتی ہے annual general meeting can be for has to be held within period of four months from the closing of the year تو ظاہر ہے کہ تیس جون کو یا جو بھی ڈیٹ ہے فائنل اکاؤنٹس کی اس ڈیٹ کو تو جو ڈویڈنڈ ریکمینڈ کیا گیا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے وہ ان پیڈ ہی ہوگا تو وہ ایک لائبلٹی ہوگی جو شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرنی ہے اور سال ختم ہو جانے کے بعد نئے سال کے آغاز میں after the approval by the A G M وہ ڈویڈینڈ پے آؤٹ ہوگا اس میں کئی جو ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہوگی ان پیڈ ڈویڈینڈ کی بات اب ان کلیم ڈویڈینڈ کیا ہوتا ہے ان کلیم ڈویڈینڈ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کہ جن کو ڈویڈینڈ وارنٹس جاری کیے گئے لیکن وہ ڈویڈنڈ وارنٹس جو ہیں وہ ان کیش نہیں ہوئے یا ان پہ پیسے نہیں کیونکہ یا تو وہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا ایڈریس چینج ہو گیا وہ ملک سے باہر چلے گئے انہوں نے کمپنی کو نہیں بتایا کہ جی ان کا چینج آف ایڈریس ہو گیا ہے اور اس طریقے سے وہ اماؤنٹس جو ہیں وہ کلیمڈ پڑے رہ جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ شیئرز جو ہیں اور یہ لسٹڈ چونکہ کمپنیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ شیئرز جو ہیں وہ ایسے ناموں پہ لے لیتے تھے جو فزیکلی لوگ ایگزٹ ہی نہیں کرتے تھے یعنی بے نامی یا وہ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کراتے تھے جو جس کے پاس اوریجنلی تھے انہوں نے تو ٹرانسفر کر دیا سو وہ تو ان کے نام پہ تو نہیں جا رہا اب وہ جو جا... کس کے نام پہ جائے گا تو یہ اس قسم کی پرابلمز جو ہیں وہ ارائیز ہوتی ہیں اور یہ انکلیم ڈویڈنڈ کے حوالے سے بات اینڈ فائنل جو ہے سب کلاسفکیشن وہ ادرز ہے کہ جی ان کی سب چیزوں کے علاوہ ان چھ کے علاوہ اگر کوئی ساتویں بھی آپ کے پاس ٹریڈ اینڈ ادر پیبلز میں کچھ آ رہا ہے تو وہ اس ساتویں کے اندر کور ہو جاتا ہے اور یوں یہ پہلی کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ٹریڈ اینڈ ادر پیبلز کی یہ کرنٹ لائبلٹیز کے تحت کمپلیٹ ہوئی nine A two Roman two nine A Roman two اس میں اب دوسری میجر کلاسفیکیشن آ رہی ہے وہ کیا ہے انٹرسٹ پروفٹ ریٹرن اور mark up accrued on loans and other payables یعنی وہ انٹرسٹ یا وہ پروفٹ یا وہ ریٹرن یا مارک اپ جو کہ آپ نے لونز پہ ادا کرنا ہے یا کرنا تھا لیکن آپ نے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ پر ادا نہیں کیا ہوا تو وہ اماؤنٹ جو ہے کسی وجہ سے آپ پیمنٹ نہیں کر سکے اور وہ نئے سال کے شروع میں آپ پیمنٹ کر رہے ہیں یا نئے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ شروع کر رہے ہیں یا بیلنس شیٹ بننے کے بعد آپ نے کسی پیریڈ میں جو ہے کسی وقت جو ہے وہ پیمنٹ کیا ہے تو بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور وہ لائبلٹی کے طور پہ علیحدہ سے شو کیا جائے گا اس کے بعد تیسری جو کلاسفکیشن میجر آتی ہے کرنٹ لائبلٹیز کے تحت وہ ہے نائن اے رومن تھری کے اندر اور یہ ہے short terms short term borrowings which shall be classified as اب یہ شارٹ ٹرم بوروگس ہیں شارٹ ٹرم بوروئگس وہ ہیں جو کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ سے بارہ مہینے کے اندر اندر پے آف ہو جانی ہے اب ان میں مختلف قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں تو ان کی بھی سب اس کی بھی سب کلاسفکیشن ہے اور اس سب کلاسفکیشن میں کیا ہے سب سے پہلے تو اس سب کلاسیفیکیشن کے اندر شارٹ ٹرم بوروگس ہیں distinguishing between secured and unsecured and between loans taken from number one banking companies and other financial institutions other than related parties number two related parties and number three others یعنی آپ کی شارٹ ٹرم بوروئنگز جو ہیں ان کو سب سے پہلے تو وہ شارٹ ٹرم بوروئنگز کی سب کلاسیفیکیشن ہے جن میں کہ ایک وہ اس قسم کی ہوں گی جہاں پہ آپ نے ان کو کسی طریقے سے سیکیور کیا ہے سیکیور کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی دی ہے کسی نے آپ کو پیسہ دیا آپ نے کہا صاحب یہ چیز گروی رکھ لے یا اس کے اوپر آپ کا رائٹ کریٹ کر دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کی چیز جو ہے کسی بھی آپ نے ایسٹ کے اوپر آپ نے یہ ان کو رائٹ دے دیا تو وہ سیکیورڈ ہے انسیکیورڈ وہ ہے کہ جناب آپ نے کسی سے کہا کہ جناب آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیں یا کوئی اس قسم کی چیز کر دیں یا کوئی پیسہ لیا آپ نے کسی سے لیکن سیکورٹی کو یار میں پانچ دن کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا تو وہ ان ہو گیا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا چارج نہیں ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ نے ایسٹ ان کے حوالے نہیں کیا یا اس کا چارج ان کا چارج جو ہے اس پہ نہیں رجسٹر کیا تو وہ ان سیکورڈ ہو گئے تو آپ نے شارٹ ٹرم بورگس کو سیکورڈ اور انسیکیورڈ میں ڈسٹنگوش کرنا ہے ان کی تفریق کرنی ہے ان کو علیحدہ سے شو کرنا ہے اور اس کے ساتھ نمبر ایک وہ لونز جو کہ آپ نے کسی بھی بینک یا کسی دوسرے فائنانشیل انسٹیٹیوشن سے لیے ہیں وہ شو کرنے ہیں نمبر دو آپ نے ریلیٹڈ پارٹیز سے ریلیٹڈ پارٹیز کون ہیں ریلیٹڈ پارٹیز آپ کی سبسڈری بھی ہو سکتی ہے ایسوسیٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے آپ کے عزیز و اکارب بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریلیٹڈ پارٹیز کا ڈیفینیشن جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس میں اس وقت کیا ہے لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ریلیٹڈ پارٹیز میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہمیشہ کی طرح ایک جنرل کلاز بھی ہونا چاہیے کہ اگر ان, ان, ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس سے آپ نے کوئی بوروئنگ کی ہوئی ہے تو وہ ادرز میں آ جائے گا اسی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی شارٹ ٹرم رننگ فائنینس اب پہلا جو تھا وہ شارٹ ٹرم بوروئنگس تھیں کہ جی آپ نے کوئی قرض لیا ہے ادھار لیا ہے اب بات کر رہے ہیں ہم شارٹ ٹرم رننگ فائنینس کی رننگ فائنینس کیا ہوتا ہے رننگ فائنینس جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کے لیے جو آپ پیسہ لیتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے بوروئنگس کیا ہوتی ہیں بوروئنگس وہ ہوتی ہیں کہ جی جو قرض کی شیپ میں آئیں گے تو ان دونوں کو ڈسٹنگوش کیا گیا ہے یہاں پہ تو بی کے اندر short term running finance distinguishing between secured and unsecured پھر وہی کہ جی سیکورڈ کون سے ہیں اور انسیکیورڈ کون سے ہیں یہ شو ہوں گے تو یوں شارٹ ٹرم بوروئنگز کے حوالے سے ہماری یہ دو کلاسیفیکیشنز ہو گئیں سب کلاسیفیکیشنز ہو گئیں اب نائن اے رومن فور کی طرف آتی ہیں یہاں پہ ذکر جو ہے وہ current portion of long term borrowings کا ہوا ہوا ہے یعنی یہ وہ لانگ ٹرم بوروئنگز کا حصہ ہے جو کہ اگلے بارہ مہینے میں پے ہونا ہے کس ڈیٹ سے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ سے سو یہ basically current maturity of long term borrowings ہے کرنٹ میچیورٹی جو بارہ مہینے میں پے ہو جائے گی نیکسٹ جو ہے آئٹم وہ ہے nine A five current portion of long term مرابہ اگر مرابہ لانگ ٹرم ہے تو اس کی بھی کرنٹ میچیورٹی جو ہے وہ آپ کو علیحدہ سے شو کرنا ہے nine A six provision for taxation showing separately income tax and other taxes nine A six جو ہے وہ جو ہم نے ٹیکسن لائبلٹی کے اگینسٹ پروویژن کی ہے یا پرووائڈ کیا ہے ظاہر ہے کہ جی ہم جو کیلکولیشن سال کی جو انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں گے اس کے حوالے سے ہی ٹیکس کی کیلکولیشن کریں گے اس میں سے کچھ پیسے ادا کر دیے گئے ہیں کچھ شاید ادا ہم ریٹرن کے ساتھ کریں گے یا ایڈوانس میں کر دی جو بھی سچویشن ہے یہ پروویژن کی جاتی ہے پروفٹ میں سال کے پروفٹ میں سے جو بھی ٹیکس لائبلٹی اس انکم اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئرڈ پروفٹ پہ جو ٹیکس کی لائبلٹی بنتی ہے وہ نکالی جاتی ہے اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں ہم پروویژن اس کی کریٹ کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے چونکہ وہ ادا, ہم نے پے کرنی ہے ٹیکس اتارٹیز کو لہذا وہ لائبلٹی ہو سکتی ہے اور وہ لائبلٹی کو ہم شو کریں گے صرف یہ اس میں کرنے کا ہے کہ جی انکم ٹیکس کی لائبلٹی علیحدہ سے دکھائی جائے گی اور اگر کسی اور ٹیکس کی مثال کے طور پہ سیلز ٹیکس یا جی ایس ٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی ادائیگی کرنی رہ گئی تھی تیس جون تک یا جو بیلنس شیٹ ڈیٹ ہے اس تاریخ تک کیونکہ آخری دن تک آپ کی ٹرانزیکشن جاری رہتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جی لاسٹ ہفتے کی یا دو ہفتوں کی آپ نے جو لائبلٹی تھی سیلز ٹیکس کے حوالے سے یا جی ایس ٹی کے حوالے سے جنرل سیلز ٹیکس کے حوالے سے وہ آپ نے نہیں اگر پے کی تو وہ لائبلٹی ہے جو کہ سیلز ٹیکس اتارٹی کو آپ نے دینی ہے اس لیے وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے اور وہ بیلنس شیٹ پہ علیحدہ سے شو ہوگی اب یہ تمام گفتگو جو ہے یہ ہم نے کرنٹ لائبلٹیز اور جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے اور ریکوائرمنٹ جو ہے companies schedule companies ordinance schedule two کے حوالے سے ہم نے اس کو دیکھا اب گفتگو ہماری پھر ایک اور رخ کی طرف چلتی ہے اور وہ ہے provisions contingent liabilities and contingent assets ان کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی پروویژنس اب پروویژنس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ سے ٹیکسیشن کی پروویژن کے بارے میں بات کی تھی کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں پہلے لیکچرز کے اندر اب جو بات ہم کرنے چلے ہیں وہ ہے requirements of I A S thirty seven کی بحوالہ provisions contingent liabilities and contingent assets کی for recognition and measurement of these items تو یہ بات آئی اے تھرٹی سیون بحوالہ provisions contingent liabilities and contingent assets recognition and measurement thereof کی بابت اب کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ پروویژن کیا چیز ہوتی ہے a provision is a liability of uncertain timing اور اماؤنٹ آپ کہیں گے جی آپ یہ کیا انسرٹن ٹائمنگ اور اماؤنٹ کا کیا مطلب ہے آپ تو ایک بڑا اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ آپ علیحدہ رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ پے ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کیوں یہ کر رہے ہیں اب یہ چیز کہ کیوں کر رہے ہیں اور کہاں پہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں اس کی بات ہم آگے چل کر کریں گے لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ جی پروویژن کا ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ کہ ہم سرٹن نہیں ہیں اس بات کے کہ یہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہوگا ہم نے انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک پروویژن کی ہمیں نہیں پتا کہ جس وقت ٹیکس اتارٹیز ہماری اسسمنٹ کرتی ہیں تو کیا وہ اتنے ہی اماؤنٹ کی کریں گی جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے یا اس سے تبدیل ہو جائے گی ہم نے جو پروویژن کی ہے وہ اپنے حساب سے کر دی بیڈ ڈیٹس کے لیے جو پروویژن ہے ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے لیے پروویژن ہے ہماری ایک ایسٹیمیشن ہے کہ جناب اتنی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹس جو ہیں جو لوگوں نے ہمیں پیسے دینے ہیں ان میں سے اتنے جو ہیں وہ شاید ہمیں ریکور نہ ہوں لہذا اس کے لیے اس سال کے پروفٹ میں سے ایک پروویژن کر لو ایک علیحدہ کر کے پیسے رکھ لو تو یہ تو ہو گئی بات پروویژن کی جہاں تک پروویژن کے اماؤنٹ کی پروویژن کی ٹائمنگ کا جہاں تک تعلق ہے اب یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ جی یہ پروویژن جو ہے یہ کب استعمال ہوگی یا اس کی یوٹیلائزیشن کب ہوگی ہو سکتا ہے یہ اگلے سال میں استعمال ہو جائے ہو سکتا ہے اس سے اگلے سال میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پروویژن کبھی بھی استعمال نہ ہو اور ہم اس کو رائٹ بیک کر دیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں تو بہت انسرٹینٹی جو ہے وہ ٹائمنگ کے بارے میں بھی ہے اور اس کے ایگزیکٹ اماؤنٹ کے بارے میں اگر ہمیں ایگزیکٹلی اماؤنٹ پتا ہوتا تو ہم پروویژن کیوں کرتے ہم تو اس کو ایز این ایکسپینس ریکارڈ کرتے یا ایز این ایسٹ ریکارڈ کرتے یا جو بھی پوزیشن بنتی اب لائبلٹی کیا چیز ہے آئی ایس تھرٹی سیون کے حوالے سے جو ڈیفینیشن ہے لائبلٹی کا وہ یہ ہے کہ a liability is a present obligation of the entity arising from a past event the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits liability وہ چیز ہے جو کہ آج ہم نے کسی کو ادا کرنی ہے لیکن اس کا وجود جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا گزشتہ ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہو یعنی اگر پندرہ دن پہلے یا دس دن پہلے یا چھ دن پہلے یا دو دن پہلے یا ایک دن پہلے بیلنس شیٹ بننے سے آپ نے کوئی مال خریدا جس کی ادائیگی ابھی نہیں ہوئی بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ جو کہ اگلے دن ہے یا چار دن کے بعد ہے یا چھ دن کے بعد ہے تو وہ کرنٹ آبلیگیشن ہے کہ آپ نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں اور جس وجہ سے ارائیز ہوا وہ وجہ جو ہے وہ کل ہوئی تھی یا پرسوں ہوئی تھی یا پرسوں ہوئی تھی یا تین ہفتے پہلے ہوئی تھی تو اس لیے وہ پاسٹ ایونٹ کی بات جو ہے یہاں پہ آ رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہ جب اس کی سیٹلمنٹ ہوگی تو اس کی سیٹلمنٹ ہونے کی وجہ سے ہم پیسے کی ادائیگی کریں گے آؤٹ فلو ہوگا ہماری آرگنائزیشن سے کیش کا آؤٹ فلو ہوگا پیمنٹ ہوگی اس لائبلٹی کو سیٹل کرنے کے لیے اور چونکہ اس سے ہمیں یا ہماری آرگنائزیشن کو کچھ فائدہ پہنچ چکا ہے یعنی یا ہم نے کوئی ایسٹ خریدا ہوگا یا را مٹیریل خریدا ہوگا یا کوئی سروس جو ہے وہ کسی سے لی ہوگی یا کوئی لائبلٹی جو اسٹیچوٹری لائبلٹی ہے مثال کے طور پہ ٹیکس جو ہے اس کی ادائیگی کی گئی ہے تو اس کا بینیفٹ ہم لے چکے ہیں تو یہ لائبلٹی کی ڈیفینیشن تھی اور سپرویژن اور لائبلٹی کے اندر فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا یہاں پہ اب مزید اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہاں ایک چیز رہ گئی اور وہ اکروولس ہیں اکروولس کیا ہیں اور مزید پروویژنس کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور کنٹینجنٹ ایسٹس کے حوالے سے ہم گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں آج کے لیکچر میں جہاں ہم لیز کے ایک اور ایگزامپل سے شروع ہوئے وہاں پہ ہم اور نان کرنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو ختم کی کرنٹ لائبلٹیز کی گفتگو کی اور پھر provisions and other liabilities I S thirty seven international accounting standard number thirty seven کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہم نے اس حوالے سے لائبلٹی اور پروویژن کے درمیان جو فرق ہے اس کی بات کی اسی موضوع کو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ